خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے خدا کے دین کے لیے یہ سر فروش چل پڑے سبھی لنا سبھی لنا سبھی لونا الجی ہا الجهاد والجهاد الجهاد الجی الجهاد والجهاد الجی الجی خدا کے دین کے لیے یہ سر فروش چل پڑے خدا کے دین کے لیے یہ سر فروش چل پڑے سبھی لونا سبھی سبیلنا سبھی لونا سبھی لونا سبیلنا سبیلنا الجہاد والجہاد ہاں دھول جہاد الجی ہاں دھول یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے کسی میں اتنا دم کہاں کہ ان کے آگے ڈٹ سکے یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے کسی میں اتنا دم کہاں کہ ان کے آگے ڈٹ سکے کسی میں اتنا دم کے آگے ڈٹ سکے نبی کے جاندار ہے یہ خالد وار ہے سبھی سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبھی لونا سبھی لنا سبھی لونا الجی ہاں دھو جی ہاں اس طرح سے اب قدم بڑھائیں گے کہ موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے یہ موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے راہ پر خطر صحیح مگر نہ خوف ڈر کوئی سبھی لنا سبھی لا سبيلنا الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد جی کی الجی پہ بن کے شیر آج تم جھپڑ پڑو خدا کی نصرتیں تمہارے ساتھ ہے مجاہدوں خدا کی نصرتیں تمہارے ساتھ ہے مجاہدوں خدا کی نصرتیں تمہارے ساتھ ہے مجاہدوں قدم بڑھاؤ ساتھیو اے دین کے سپاہیو سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد عظیمتوں کا سب شکن محاذ کی طرف بڑے سروں پہ باندھ کر کفن منو کا واگ غازی غازیان سب شکن محاذ کی طرف بڑے سروں پہ باندھ کر کفن محاذ کی طرف بڑے سروں پہ باندھ کر کفن کبھی نہ رکنے پائیں گے کبھی نہ جھکنے پائیں گے سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لنا سبھی لونا الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے سبھی سبیلنا سبھی سبیلنا سبھی سبھی سبيلنا سبيلنا الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد